سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہمارے پاس ایسا آدمی بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ان کے ساتھ بھیجا اور فرمایا یہ اس امت کا امین ہے حدیث نمبر دو سو اڑتیس مسند احمد